یہ لوگ جن کا ذکر اوپر ہوا وہ تھے جن کو اللہ نے مخالفین کے رویے پر صبر کرنے کی ہدایت کی تھی لہٰذا پیغمبر تم بھی انہی کے راستے پر چلو مخالفین سے کہہ دو کہ میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا یہ تو دنیا جہان کے سب لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے اور بس